بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله Bogu čeliko. Ja moram za vam u Lejne, moram za vam robim da ki mis kam, ki vrkat u Lutu na zemlje. Agar ek hrti ja do hrti, hazar hrti, ja muaf karom kaj. To to basar. Inshallah. Inshallah. Inshallah. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمان میں صحابہ تابعین تابع تابعین اس کام پکڑ لیا اچھا پکڑ لیا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ خیر القوم قبل ثم الذين لهم ثم الذين لهم بہترین قبل ہے یہ تین ہے کتنا صحابہ اور تابعین اور تابعین عرب شاپ کام پکڑ لیا وہ کتنا قربانی کتنا محنت سارے عالم میں دین پھیل گیا عرب صاحب اس کام چھوڑ دیا اپنی مصروفات اپنی بیویاں اپنے کاروبار اپنی خواہشات اس کام چھوڑ دیا دنیا کے اسباب مشہور کو چھوڑ دیا اللہ تبارک و تعالی اس کام سمجھ سمجھ گیا گیا پکڑ لیا دین کی محنت اور سارے میں سارے عالم دین پھیل گیا اس طرح ترک غوریہ اپنی خواہشات اپنی دنیا مشہور چھیل گیا کام پہنچ گئے اہل اردو اہل اردو ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش وہ کام اس کے پاس پہنچ گیا اللہ جزا خیر اللہ جزا خیر ہزار دو ہزار کتنا ہزار میں اللہ جزا خیر اس کو قربانی کی وجہ سے اردو زبان یعنی اردو ابھی سارے میں دین پھیلے گا اور فرانس فرانس پہلا چالیس سال پہلے ایک مرکز اسلامی وقت ابھی اس کام کی وقت تین ہزار مسجد مسلح ہوگی ہر دن پندرہ بیس تک نو مسلم اسلام کی طرف آ رہا ہے سمجھ گئے ایک پادری اس کا عمر اسی سال ہے اللہ کے فضل و کرم سے میں نے اس کے ساتھ گفتگو ایک گھنٹہ اسلام قبول ہوا اور پاکستان کی طرف چھلنا گیا اور واپس فرانس دعوت عرب دین چھوڑ دیا اس کے پاس جاتے ہیں کہ بھائی آپ پرانا مسلمان ہیں میں نو مسلم ہے اور پادری ہے سات سال گرجا کے اندر آپ آ جاؤ اسلام کی طرف ہے اور اسلام کی دین کی مدد آ جاؤ

آپ کے سامنے نہیں میں سارے عالم یہ گفتگو میں میں نے لوگ تفصیل کیا یہ آپ کے پاس بالکل پیسہ نہیں ہے بڑا محلات نہیں ہے پیٹرول آپ کے پاس نہیں ہے پانی آپ کے پاس پانی ہے دریا بہت ہے لیکن کچھ نہیں آپ کے پاس اکثر اردو یہ عرب کی مکان آتے ہیں کام کے لیے کاروبار کے لیے توازہ اور دین دین کی کی محنت محبت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس وجہ سے اللہ اس آپ آپ کے کے لیے صفات کی وجہ سے سامنے ہیں نہیں یہ حقیقی ہے ایک واقعہ سنو بھائی سکسٹی ایٹ پہلا مرتبہ میں نے کہا لیکن نکلا پاکستان کی طرف سات مہینہ لگا شروع قصہ کیسا شروع میں نے پہلا کئی سال میں نے تھوڑا مختصر بتایا لیکن ابھی ٹھیک ہے ہمارا اردو معاف کرو ایک جوان سنا اللہ اس کے اس کے نام ہندوستان علی گڑھ سٹی آیا فرانس یعنی اسٹوڈنٹ کے لیے متی متی ایک سال اس کے ساتھ اور ایک خط نکلا ہندوستان پاکستان کی طرف بنگلہ دیش کیا کہ بھائی یہ بزرگ فرانس پہلا انسار نہیں ہے ابھی انسار بہت ہے آپ مہاجرین بھیجو سکسٹی ایٹ جمع پایا کیسا آیا پہلے حج کی طرف گیا اور حج کی بات حج کی دوران میں جماعت جا کے بھائی عرب عربی سعود ہمارے ساتھ ہم جانا فرانس مسلمان ہزار و ہزار دین چھوڑ دیا اور اسلام چھوڑ دیا کون کون تیار ہمارے ساتھ ہم زبان عربی نہیں جانتے ہیں بہت عرب حتیٰ کہ حافظ القرآن اس کو قرآن بھول گیا شراب قرآن کی اوپر ڈال دیا کون کون تیار ایک آدمی اس کے نام عبد الرحمن الماس حسان کہا کہ میں تیار ہوں چار مہینہ یہ علماء ہے علماء توحید تیار چار مہینہ جماعت کا حق بھائی حرض کی بات میں بڑے ٹرین میں پارس تک حج ہمارے پاس مکان ہے لیکن عبد الرحمان صاحب کہا کہ میں حج کے بعد ہمارا مشکلات ہے مشکلات بہت ہے اور جماعت ہمارے پاس آیا کہ کہا تحسینی کے لیے بھائی ہم جانا کہا کہ نہیں نہیں ہم جان نہیں کر سکتا آپ جاؤ میں بالکل ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے وہ بہت مشکل ہے جماعت چلے گئے اور مدینہ اور شردن اور عبد الرحمن خود نے خود واقعہ بتایا کہ جماعت چلے گیا اس رات میں اس رات میں ایک خواب دیکھا کیا خواب بولو کیا خواب خواب دیکھا کہ قیامت کے دن قیامت کے دن سخت حالات اور سورج بالکل قریب ہے اور لوگ سورج سورج کے نیچے ہے پسینہ نکلتے ہیں سمجھ گئے پسینہ نکلتے ہیں میں نے جماعت پسینہ کی سورج کی نیچی میں اس کے ساتھ تکلیف کتنا کتنا تکلیف زبردست تکلیف وہ جماعت فرانسہ بالکل چہرے میں معلوم ہے دیکھا وہ خیمہ کی نیچی روشنی اس کے چہرے میں چمکتے ہیں اور اپنی پاس میں پانی جنت کے پانی پھل کی پاک فروغ ہے اور عبد الرحمان کا میں نے دیکھا حالات کتنا انوارات کتنا کتنا یعنی فائدہ اس کے لیے میں نے ہمارا مکان چھوڑ دیا اس کے پاس جانا ایک پہلوان آدمی بالکل ماشاء اللہ پہلوان معلوم ہے کہاں جانا کہاں جانا چلو اب کی جگہ کہ ہمارا جماعت ہمارا جماعت کہ نہیں جماعت پہلا اب کی نیت بدل ہو گیا چلو اور عبد الرحمن میں آپ ختم میں اور گر گیا اور گیا اور روتے ہیں کہ الحمدللہ یہ خواب ہے بی بی اس کے پاس کیا ہے بی بی سامان تیار کر کیوں ہمیں جانا جمع کے ساتھ کیوں جاؤ آپ جانا نہیں ہے بتایا کہ بالکل ہمارا بیوی اگر اس خواب دیکھا خود میں خود ہمارے ساتھ بستر اور ہمارے ساتھ

جماعت تیار پہلے حج کیا سنو بھائی سنو بزرگو شیخ نعم الحسن صاحب شیخ عبد الوہاد بکل نشید اللہ جزا خیر شیخ مفتی زین عابدی شیخ قادی عبد القادر شیخ مہد انصاری بالکل مضبوط لوگ اور شیخ اسلم ملتان یہ سارے بزرگ میرے اس کے ساتھ ملاقات بزرگوں کہاں کہ بھائی کون کون تیار جماعت کے ساتھ زبان عربی ہونا چاہیے عبد الرحمن اس کے ساتھ جانا نہیں ہے عبد الحلیم صاحب ملتان عبد الحلیم معلوم عبد الحلیم بولو بولو عبد الحلیم صاحب ملتان چھ چھ مہینہ سال میں چھ مہینہ پرائیویٹ مقیم ہے عبد الحلیم آپ تیار اس کے ساتھ آپ عربی جانتے ہیں فصيح لسان داري كالا داري بكل جمال خبزور الطيار سيزعق لكن الطيار نقد بالكل طيار عبد الحليم صاحب عبد الحليم صاحب كان سیدھا دہر میں حج کے لیے آیا نہیں دیر سال پیدل جمع کتنا سال دیر سال دیر سال جمع پیدل آتے ہیں پاکستان لے کر سعودیہ تک کتنا سال ڈیڑھ سال اور ابھی چار مہینہ تیار یہ فرانس ابھی رنگ ہے سارے فرانس میں جناب بیٹی سارے عالم کے لیے یہ قربانی کے ساتھ یہ خود بھی خود آیا نہیں یہ قربانی بہت بڑا قربانی لوگ ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش عبد الحلیم تیار کل تیار ڈیڑھ سال ابھی چار مہینہ تیار اور عبد الحلیم صاحب جماعت آیا فرانس شیخ ہم اس کے استقبال بہتران تین دن استنبول بارش دن کتنا دن تین دن میں نے اس کی ملاقات صلی اللہ صاحب کے لیے اے شیخ اللہ میں صحابہ کی زندگی سنتے ہیں سنتے ہیں لیکن ابھی صحابہ کی زندگی دیکھتے ہیں کتنا انوارات کتنا قربانی ہر حرکت حرکت سنت کے ساتھ ہر قدم سنت کے ساتھ اور چار مہینہ ابھی مختصر قصہ چالیس کتنا چار اور سات کتنا سینتالیس سال یہ قصہ ایک گم کا دو گم کا نہیں کر سکتا ہے اور چار مہینہ مکمل میں نے تیار اس کے ساتھ چار میں نے کہا عبد الحالم صاحب میں نے ہمارا ہمارا بی بی انتظار ہے دو سال پیسہ جمع کیا بی شادی جاتے ہیں چار مہینہ اے صاحب آپ عرب صحابہ کے کے کے اولاد ہیں سیدنا حمدلہ ایک ایک رات رات بی بی ساتھ اور صبح غسل لیے احد کی لڑائی تیار غسل چھوڑ دیا بی چھوڑ دیا جن انتقال ہو گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں کہ فرشتہ پانی جنت کے پانی غسل کیا حمد اللہ میں میں نے اس قصہ سنا یہ ہمارا ہمارا صحابہ اجداد ہے تیار لیکن بعد میں پہلا دین قربانی پہلا سنو بھائی پر بہت لمبا قصہ تیار اس کے ساتھ ابھی اس وقت میں تونس پاسپورٹ سارے عالم کے لیے نہیں ہے صرف عورت کے لیے کاروبار پیسہ کی وجہ سے صرف صرف سارے عالم پاسپورٹ نہیں ہے کے لیے میں نے دوسری عذر مل گیا کیوں شیطان ہاں؟ دوسری عذر کا عالم صاحب میں نے پاسپورٹ سارے عالم کے لیے نہیں ہے ہم سنا آپ آپ بتایا کہ ہمارا سفر بیروت اٹالیا اسلامیہ بلغاریہ ترکیہ بعدین ایران افغانستان پاکستان بھائی میں نے نہیں کر سکتا سفر میں بیروت کیونکہ ہمارا پاسپورٹ صرف کرو سر افغان صاحب بیروس نیت پکا نیت ہونا چاہیے میں آپ کے ساتھ سفارت تم سب کے ساتھ پاسپورٹ عالم کے لیے ٹھیک جی ہے ہے تیار اور کیا دو دو رکعات رکعات یہ پہلا مرتبہ سنا راستے میں انشاءاللہ دروازہ کھل گیا وہ سفیر صاحب سنا کہ پاکستان لوگ آئے معلوم کہ حکومت بھیجا میں جوان بالکل دو بار ہمارے تھا عبد الحلیم صاحب کے ساتھ ادارے ماشاء اللہ اکبر ہم سفیر صاحب ملاقات کہا مرحبا مرحبا حکومت آپ کی حکومت بھیجا نہیں ہم ٹورسٹ کے لیے آیا یہ جوان تم سے ہمارے لیے بہت مساف ترجمہ کے لیے اکرام کے لیے ہم ابھی جانا پاکستان چاہیے کہ ہمارے ساتھ جانا اور اس کے کے اکرام لیے ہمارا مہمان جی، لے جاؤ پاسپورٹ ہاں ٹھیک لیکن میں نہیں کر سکتا پاسپورٹ انٹرنیشنل دیتے ہیں کہ ایک سفارش وزارت داخلیہ بھیجتے ہیں ان کے ساتھ کتنا کتنا وقت کہا کہ ایک مہینہ کم از کم ایک مہینہ ہمارا اردو سمجھ نہیں بھائی بھائی سر اتاؤ کتنا مہینہ تھی صاحب عبد الحلیم صاحب ایک جماعت چار مہینہ مکمل ختم عبد الحلیم صاحب اللہ یرحمہ اللہ رحمہ اور تاج الدین مدرس دو غالب تہشدین مدرس و عبد الحالی ایک مہینہ انتظار ایک آدمی کے لیے جوان معلوم نہیں کہ اس جوان اس کے انشاءاللہ یعنی تمنا کہ ساری فرانس میں سارے میں دین پھیلاتے ہیں انشاءاللہ اور ایک مہینے کے بعد پاسپورٹ آیا انترم نشلہ ساری سارے لوگ تونس پاسپورٹ مل گیا اس وقت انترم نسلہ کتنا عبد الحلیم ابھی ڈیڑھ سال چار مہینہ اور ایک مہینہ کتنا بولو کتنا اللہ اکبر اور راستے میں ایک مہینہ کتنا ابھی سبحان اللہ راستے میں کہا یونس ایک ہزار آدمی آپ کے سامنے بیان کرو انہوں نے بیان شروع جماعت کے ساتھ ہمارا بھائی یا اخوان یونس کیسے اس میں وہ نہیں آپ اللہ کی فوج ہے آواز بلند کرو اور اس آیت حفظ کرو اس حدیث حفظ کرو راستے میں اور ماشاء اللہ آٹھ دن استعمال ہم ہم ادھر کام کے لیے دعوت کے لیے اللہ اکبر ایک جماعت تشکیل لقد چار مہینہ ہمارے ساتھ سب بعد میں ایران ایران افغانستان پشاور ہم پہنچ گیا پشاور مانو پاکستان مانو پشاور ہم پہنچ گیا اس دن میں جمعرات کے دن روح مہارک مہارکشن اس وقت میں جمعرات جمعرات سبحان اللہ پورا مرکز لوگ سفید دا سفید داڑھی اور سفید لباس اور عمامہ مفتی صاحب علماء سب مجتمع میں تقریباً تقریباً تقریباً دو سال پہلے تونس کے اندر ہر رات میں خواب دیتے ہیں ہر رات میں لوگ کے ساتھ سفید لباس میں نے کہا کہاں کہاں لوگ خواب پہلے دکھا اور معلوم نہیں یہ لوگ جنت کے اندر کہاں ہے ہم پوچھ گئے اس منظر میں میں دو سال پہلے دکھا خواب یہ اس منظر ہم دکھا ہمارے ساتھ اور مفتی صاحب علماء ہے دعات ہے پرانا آدمی سب لوگ مجتمع ہیں وہ اعلان کہا کہ بھائی ایک عربی تونس فرانس رہتے ہیں صحابہ کی اولاد صحابہ کی اولاد میں نے کہا کیا صحابہ کی اولاد کہا ہمارا حال ہے کہا کہ بھائی آپ کے بیان مغرب کی بات میں کہا بھائی کہا بھائی آپ معلوم نہیں صاروا لوگ هزار لوگ مجتمع بيان كيف زمانهم كانت بسم الله ایک مدرج ہمارے ساتھ میں نے قرآن شروع پڑھاتے ہیں اور میں روتے ہیں روتے ہیں ہمارا حال ہمارا حال معلوم نہیں ہے اور لوگ سمجھتے ہیں دین کی خاطر روتے ہیں نقد جماعت شار مينة شلا نقد وابس قهر مين بيانك بعد وكانك بعد بايت رين سيدا لهو تك قريبا اس وقت أمير صعب شيخ قريشي صعب شيخ قريشي راول فندي ايه عجيب هذا مختصر كان ہے ابھی ابھی ہم پہنچ گئے سنو بھائی سنو ہم پہنچ گئے لاہور بعد میں رائے اور خبر پہنچ گئے شیخ عبد الوہاب شیخ شیخ بہر شاہ شیخ ماشاء اللہ مشائق سارے مشائق موجود ہیں عبد الجلیل ہے برکت اللہ ایک آدمی اس کا برکت اللہ وہ بہت برکت اس کے ساتھ یہ رائے میں مرکز ستيشن قط آية قيد الجماعة جماعة الشيخ عبد الوهاب خذ بخضار يا عرب صحابة يا أولاد مسك السلطان فرض معلومين معلومين کتنا انوراؤ کتنا کتنا اکرام اور ہم ماشاءاللہ کیا یونس یونس شاہ اللہ کا یونس بیت و بیان ترجمہ نہیں آپ اردو سیکھو اور ہم ماشاءاللہ شروع اور راستے میں جماعت کے ساتھ جاتے ہیں رحم اللہ تک اور تعلیم راستے میں میں فرانس سے آیا ہوں پاکستان دین کی محنت سیکھنے کے لیے دوستو بزرگوں اللہ کی احکام میں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخوں میں دونوں جہان میں کامیاب ہوں گے اس کے لیے بے قربانی و محنت ہونا چاہیے یہ کون کون تیار ہے بولو ہے تیار ہے تو دیکھتے ہیں بھائی صاحب عجیب قصہ سات مہینہ لگا کتنا سات مہینہ سات مہینہ لگا بزرگوں سال حج کی طرف جانا میں چاہیے اس کے ساتھ لیکن ہمارا تاریخ پاسپورٹ ختم ہو گیا پاسپورٹ ختم ہو گیا سفارہ تونس پاکستان نہیں ہندوستان نہیں بنگلہ دیش نہیں ہاں، کہاں ایران نہیں کہاں سفارہ صرف بیروت لبنان اور پاسپورٹ ختم سفر نہیں کر سکتا یہ لمبا قصہ ہمارا مقصد کیا ہے سب مہینہ لگا اور اللہ دروازہ کھلا پاسپورٹ تونس تونس ہمارا بھائی سفارش میں تونس بنایا اور ایک ہوا ریاض خاص لبنان لبنان پسپور ادھر بنایا وہ آیا لاہور تک پسپور آیا شیخ حسن حق حسن صاحب کہ یونس بہت خوش خبری پسپور آ گیا مرحبا بھی مرحبا مرحبا پسپور آ گیا یہ باقی ایک سمندر لحاظ دو دو ہوا جہاز باقی حسن الحق کا ایک رہبر سیدھا ٹرین میں کراچی تک چوبیس گھنٹہ ہم پہنچ گئے سنو بھائی درو شریف کرو ہم پہنچ گئے ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ تین دن ٹکٹ بنایا سب تیار ہیں سمندر سمندر جہاز چلا گیا میں موجود ہے ایک ہوا جہاز چلا گیا میں موجود ہے کیوں ویزا بہت مشکل کیا ختم دروازہ بند دروازہ بند درود شریف پڑھو دروازہ بس خبر آیا سعودی عرب حکومت کہ خلاص ویزا ایک ویزا بند دو یا اللہ دیکھو صرف صرف شر شاہ ویزا دیتے ہیں نہیں اعتبار کے دن دروازہ بند سفارت پیر کی دن فجر بعد آخری ہوا جہاز روان اس وقت شیخ امین امیر صاحب کراچی امین میں نے صرف شروع سے میں نہ کرانا نہیں کر سکتا نہ سونا نہیں کر سکتا یہ پہلا مرتبہ بزرگوں کے ساتھ جانا سات مہینہ کے بعد یا اللہ آپ معلوم بکیلہ سے بکیلہ سے ایک درخت على اليمين كيف نقول على اليمين دائیں طرف ایک درخت ہے میں سارے رات میں سوجود میں کہا کہ یا اللہ یا اللہ آپ کر سکتا ہے ہمارا پاسپورٹ صبح میں کھولا

بند ہے کہا کہ بند ہوا لیکن اللہ کیسے اللہ قادر ہے ہم گیا یہ باغ معلوم نے حدیث صاحب میں نے دو رکعات پڑھ لیا سفارت کے سامنے واللہ ہمارا بھائی یہ گنسل خود بخود نکلا پیشما پیشما نکلا پاسپورٹ چلو یقین بناتے ہیں اور نہیں بناتے ہیں اللہ کی قدرت دیکھتے ہیں اللہ کی قدرت دیکھتے ہیں یقین بناتے ہیں ابھی ہم قربانی بالکل کم ہے اس کے لیے یقین بناتے ہیں بالکل نہیں کر سکتا کیوں اگر پیسہ ہے نکلتے ہیں پیسہ نہیں بالکل نہیں کرتے اجازت اجازت اجازت ہے کاروبار نکلتے ہیں نہیں نہیں کر سکتا یعنی یہ اللہ اللہ بھی شامل کیا اور شیخ سارے بھائی امین صاحب کی کھلر کیا اور صبح میں ایئرپورٹ میں ساری بزرگوں موجود حج کے اندر مسجد حبائب مکہ مکرمہ اور سنا کہ یونس آ گیا سات مہینہ لگائے پاکستان سب لوگ کہا کہ یونس بن دونس یہ بھائی ہمارا ماں تونس نہیں ہے ہمارا ملک تونس ہوگا یونس بن تونس ہم ادھر پہنچ گئے شیخ انعام حسن صاحب بالکل اچھا صحت اور قام قام وعانقنا كيف نقول قام؟ اور معانقة مفتی صاحب شیخ عبد الوهاب صب یہ بہت عجیب قصہ آخری حج کے بعد کہا بزرگوں بلایا کہ یونس جاؤ فرانس کام کرو قربانی کرو اللہ انشاءاللہ دروازہ ہدایت کھولتے ہیں میں نے واپس سات پانچ سال واپس ٹونس نہیں کتنا سال پانچ سال ابھی ہمارا ابا انتظار ہے ہمارا بھائی بڑا بزرگ عالم ہے کہا کہ یونس ہم بھیجا اب کی بھیجا فرانس پیسہ کے لیے وہ گیا پاکستان کیا مولوی پاکستان نہ پیسہ نہ پیسہ کہاں کہاں کہاں کہاں گیا اور صاحب پانچ پانچ سال کے بعد میں نے واپس ہمامہ کے ساتھ داری پیسہ بالکل نہیں میں نے قرضہ ٹرانسپورٹ قرضہ مل گیا بھائی صاحب اور نہ پیسہ نہ کار بالکل کچھ نہیں مروکو جزائر حدود حدود میں پولیس دیکھا بس بور تو نسی لیکن بکری ہے داری ہے اب کون ہے اب کون ہے جنت ہے یہ حتی بزرگ ادھر داری بالکل نہیں یہ پہلا تاریخ کے اندر کہ پہلا تو سی داری کے ساتھ اور پولیس کا آپ کیا کہاں کیا چیز ہے کیا چیز میں نے کہا سنت سنت آپ جاتے ہیں دوسری ملک وہ سخت کہتے ہیں کو وہ سخت گند گند کی گند کی گند کی جاتے ہیں آپ کے ساتھ میں نے کہا کہ بھئی سنت ہے یہ سنت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا چلو سنت او بھائی صاحب عجیب کر گزاری میں نے ہمارا بس کے ہم پوچھے ساری فیملی مجتمع ہے عورت ہے مرد ہے بوڑھا ہے اسی سال اس کو عمر نماز بالکل پڑھتے ہیں نہیں زیتون ہمارے سامنے میدان اور سب مجتمع اور کہا کہ یونس پانچ سال غائب کال نہ کیا لکھ ایک آدمی کہا کہ ایک کھلو داری لکھ رہا ہے اس کے لیے بزرگ کہا کہ بھائی دعوت صبر ہونا چاہیے غصہ نہیں غصہ نہیں میں نے خاموش کے ساتھ اور کہا کہ بھائی میں نے ایک چیز میں لے کر آیا کبھی دونوں سی اتنا ہزاروں سال بالکل آیا نہیں اس کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں ہمارا جیب کہاں نکلتے نہیں ادھر نکلتے ہیں سب لوگ مجتمع ہے اور میں نے بیان شروع اللہ ولقد خلقنا سے اچھا آپ لے کر آیا یہ یہ مہم چیز آپ لے کر آیا اور سب وضو کروایا اور مغرب کے وقت میں نے اذان درخت درخت سے تو بہت میں نے اذان شروع اللہ اکبر اللہ بالکل آواز صاف میں آپ اذان وہ درخت زیتون دیکھتے ہیں کہ اپنی شاخ شاخ ہوا میں حرکت كأن الزيتون يقول بلسان حاله من يوم خرجت من الأرض ما سمعت الله أكبر كحال الزيتون كحال هيك أكل من النكلا صبين سيء كبين سمع الله أكبر زيتون خش صب نماز نماز كساء عجيب عجيب او اس وقت میں 60 سب اور دو کتنا ایک نو سب دو یہ کام شروع ہم چلتے ہیں مسجد کی طرف جاتے ہیں جماعت کے ساتھ تین دن پولیس پکڑ لیتے ہیں کہ یونس متونس کیا چیز کا کرتے ہیں میں نے تفصیل کا کہ دعوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو دن ایک دن جیل بعد میں چھوڑ دیتے ہیں دوسری جگہ ہم لیتے ہیں کہ کام کا کام کیا وہ کرتے ہیں اور آخر میں الحمدللہ وہ مہر لگا علماء علماء اور جماعت تشکیل تیس آدمی تین دن ہم نکلا اور ماشاءاللہ وقت سے فرانس ایک جماعہ بنایا بنایا کہ بھائی یہ یہ اصول ہے اصول صبورہ صبورہ کہ صبورہ

کہا کتنا ہزار کتنا سال ایک بیان بیان بیان محراب کے اندر بالکل نہیں آج سے چھ نمبر علماء بیت ہے اور ماشاءاللہ عجیب ہاں، بات یعنی صحابہ کی مکان بیان سب لوگ رو روتے ہیں اور عورت میں بیان پانچ سو دو سو عورت بیان اور ہم بیان مستورات کے ساتھ ہم جانا دوسری بستی میں ایک عورت برقع کے ساتھ حجاب کے ساتھ چلتے ہیں ہمارے پاس کار تک کہا کہ بھائی بھائی دعا دعا دعا دعا روتے ہیں کتنا استعداد کے اندر اخیر میں عبد الحلیم صاحب اس کو قربان کی وجہ سے ہم پوچھ گئے بھائی بھائی بزرگوں کہا کہ بھائی مرکز ہو مشورہ کے بعد جانا اپنے کہا کتنا کتنا کتنا وقت ڈیڑھ سال چار مہینہ ایک مہینہ اس زیادہ ایک مہینہ راستے میں کتنا دو سال اور بعد میں کہا کہ میں مشورے کے ساتھ آپ سب کے عقیقہ کتنا قربانی ابھی میرا بھائی سنو دیکھو فرانس کیسا تین ہزار مسجد ہو گئے وہ مسلح اور ابھی ایک اجتماع سو اسی جماعت نکلا نقل نو مسلم کتنا كنا واقعا بي وقت, وقت باقي نيا لكن هم آخر كلام هم أبقي صامي أمارة أردنية لكن بوت غلطي هي لكن هم 68 هم نكلا اور واپسی میں تونس کے پہلے میں نے ایک جمع بنایا 69 69 ہم جمع بنایا راستے میں راستے میں ايطاليا بوسلافيا بلغاريا تركيا ايران افغانستان پاکستان چار مہینہ اور دو مہینہ راستے میں ہمارا سامان ختم ہو گیا ہمارا جوتا تھا ماشاء اللہ السلام علیکم ختم ہو گیا خوب ہمارا سلام ایک ہفتہ مکمل کانا گرم بالکل نہیں اور شاید گرم خواب دیکھتے ہیں نہیں یہ ہم گیا ہوئے واپسی کیا ایران کی طرف واپس کہا کہ نہیں کیونکہ دو آدمی اس کے پاس بہت سارے عالم کے لیے نہیں اخیر میں دعا کی بات دعا کی بات ہم ایران کی طرف ہم گیا مشہد اسفہان زہدان عبدان میدان ماشاء اللہ حب حبان ہم داخل کیا دو مہینہ اخیر نے کہا دو مہینہ قربانی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی پانچ کلمہ دیا کتنا پانچ کلمہ یہ یہ آخر بیان آخر بیان پانچ کتنا سنو نخرج بالتضحیہ نخرج بالتضحیہ تفقد الاسباب نتوجه الى مسبب الاسباب فيريد القدره الغيبيه فیزداد یقین کتنا سمجھ گیا نہیں سمجھ گیا ابھی تم شما کتنا کر سکتا تو شما نکلنا قربانی کی وقت قربانی کے ساتھ کتنا قربانی کے ساتھ نکلنا اور اگر قربانی نکلا اسباب ختم ہو گیا پیسہ نہیں جو تو نہیں کھانا نہیں اس وقت میں تیسری چیز کیا ہے توجه الى الله توجه الى الله اللہ کے پاس سنو بھائی ایک آدمی اس کے پاس پیسہ نہیں پیٹ خالی ہے بھوک ہے پیاس ہے دعا کے سب یا اللہ اللہ اللہ سمجھے لیکن پیسہ بہت پیٹ بھرا ہے کھانا کیا دعا یا اللہ يا يا شايف مناو كيس دعاء یہ تیسرا چیز قربانی نکلنا دوسری اسباب ختم ہے دعا دل دل کی ساتھ نہیں ایک ایک دل کے اندر ایک دل اور اس دل کے اندر دعا متوجہ سوچ بابے اللہ کی مدد دیکھتے ہیں اللہ کی نصرت دیکھتے ہیں اپنی آنکھ اور بعد میں یقین بنا یہ پانچ چیز نخرج میں تفقد الاسباب نتوجہ الى مسبب الاسباب يرينا القدره الغيبيه الله کی مدد دیکھتے ہیں اور یقین بنا میں نے پانچ اللہ دیا میں نے علماء پیش کیا کہا کہ یہ قرآن کے اندر یہ قرآن ہے کہا کہا بدر کی لڑائی بدر کی لڑائی معلوم کو سب بدر وقت وقت صحابہ نے کھلا قربانی دی قربانی نکلا اپنی اپنی لکڑی اس کے پاس تلور میں بالکل قافلہ قریش کے قافلہ جانا اور قافلہ ختم سفیان کے ساتھ اور جناب صاحب ایک ہزار مشرقی اونٹ کی گشت کھاتے ہیں اور اپنی سوری اسباب موجود ہیں صحابہ بدر اس کے پاس کچھ نہیں رسول اللہ علیہ وسلم یہ قربانی کے ساتھ نکلا اسباب بالکل ختم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا اللہم انہم حفاد فاحملہم انہم شیاع فاطعنہم انہم عورات فاکسہم اللہم انتہلک ہاتھ العصابہ فلدعہم فرد یا یا اللہ اس کے جوتا نہیں ہے کپلا بالکل نہیں ہے کانا بالکل نہیں ہے یا اللہ اگر اس جماعت ختم ہو گیا کون دین پھرانے کے لیے ساری عالم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا کی بات دعا کے وقت میں اپنی چادر گر گیا صدیق چادر پکڑ لیا کہا کہ اے حضور یا رسول اللہ حضور علیک اللہ سہیم جس نے کہا معد اے حضور آپ کی اب اللہ کی مدد وعدہ کیا انشاءاللہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کام کام ہاں، ہاں، اپنی آنکھ بند تھوڑا دے بعد کھلا مسکرا پھر مبکر خوشخبری جبریل آیا ایک ہزار فوج اس کے ساتھ تلوار اس کے ساتھ اور اللہ سیکھ لیا لڑائی یعنی آخرت کے مکان اللہ تبارک تعالیٰ کہتے ہیں قرآن اضربوا فوق العناق اضربوا منهم كل بنان اور ادھر مارو اور مفصل مارو اور فرشتہ آیا ایک ہزار اور بعد میں تین ہزار بعد میں پانچ ہزار بزرگ کہا کہ بھائی جبریل جبریل خود بخود کافی ہے کیوں ایک ہزار تین ہزار پانچ ہزار ہے جبریل کافی کیوں کہ جبریل علیہ السلام اس کے جسم حقیقی جسم ہے سر سات آسمان اور پیر سات زمین اور چھ سو فرق چھ سو کتنا پر چھ سو پر یہ سات بستی میں لوگ قوم لوگ اس کے اٹھایا اور آسمان اور الٹا یہ جبریل کافی بھائی کتنا عذاب بنا کر کیوں کہا کہ تشریفا اور تکریم کہ ایک جماعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب اس کے ساتھ شرط وقت میں سبعين كيف نقول سبعين سطر مشركين سراديد قريش ومية بن خلف سطر مريا اور سطر میں بکر لیا چند وقت کے لیے اور اخیر میں کہا کہ قربانی نکلا اسباب نہیں ہے اللہ کی طرف متوجہ اور اللہ کی مدد دیکھا اور یقین بنا اللہ اکبر اللہ کی مدد کیا ہے صحابہ بعض صحابہ حیات صحابہ اس کے حال نکلا کہ کہا کہ بھائی میں نے فرشتہ دیکھتے ہیں آسمان میں آتے ہیں فرشتہ دیکھتے ہیں صحابہ اس کے واقعہ عمل یہ بھائی ہمارا بھائی میں نے بیان مکمل ہمارا بیان ابھی یعنی خلط مرد ہے کہ ہمارا بیان اردو ہے نہیں کر سکتا ولیکن یہ پانچ چیز اگر آپ کی یقین بنا موت کی پہلی کیوں کہ ہزاروں ہزاروں تکلیف بزرگوں کا ہاں حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موت کے بعد ہزار تکلیف ہے سب سے ہلکی تکلیف موت اور ایک سانس موت زیادہ تکلیف کے سو تلوار مار دیتے ہیں ایک چہرے میں آدمی زندہ اور روایت ہزار تلوار مار دیتے ہیں بھائی یہ ساری تکلیف موت کے بعد ہم معلوم نہیں کہ ہمارا حال اگر اس دنیا میں اس دنیا میں یقین نہیں بنا ایمان بھی بنا کہ بھائی خطرناک خطرناک موت کے وقت خبر کی کے اندر خطرناک اور قیامت کے دن خطرناک اس کے لیے یہ تورا زندگی تورا زندگی تورا وقت ہم ادھر دنیا میں ہاں، بزرگوں کہا کہ سو سال اگر زندہ سو سال کتنا وقت آخرت تین منٹ کتنا تین منٹ ويوم عند ربك كألف سنة مما تعدون ایک دن میں آخرت ایک دن آخرت ہزار ہزار سال ہزار سال یہ بھائی تین تین تین منٹ ہے ہم بالکل پریشان ہیں کھانا کہاں ہے بیوی کہاں ہے تین منٹ تین منٹ تین منٹ بہت تکلیف ہے لیکن اصل زندگی موت کے بعد بول گیا بول گیا محنت بالکل تھوڑا ہے اس کے لیے ہم چاہیے یہ ہمارا بھائی اللہ اللہ معلوم ہے کہ ہمارا دل میں بہت محبت اہل اردو کیوں اس کو قربانی کی وجہ سے ابھی نے سامنے آپ کے سامنے بایا کر ہمارا اردو زبان نہیں ہے لیکن اس کام کے بعد پورا سے کیا اس کے لیے ہم چاہیے کہ کون مرد میدان کون مرد میدان چاہیے یقین بنا اور ایمان بنا اور آخرت بڑا مکان جنت الفردوس کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہا یہ داعی اللہ حسن خاتم انشاءاللہ حسن خاتم موت کے وقت اور بڑا مکان جنت کے اندر فردوس العالیہ اس کے چپ فردوس العالیہ چپ اللہ کے عرش کون چاہیے کہ اللہ کے بھروسہ اور اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھروسہ کون چاہیے ختم اٹھاؤ چار مہینہ کون تیار کرے گا ختم بیان چار مہینہ کون کرو کرو چار ہے چار مہینہ ماشاءاللہ بھائی ہم شاہی قربانی معلوم قربانی قربانی ہم شاہی لقد چار مہینہ دو رکعات اجازت مانگو کتنا کما نخرج بالطبع یا اللہ یعطینا اليقین یقین قربانی کے ساتھ نکلیں گے اللہ یقین مرائیے بسم اللہ کرم لے ماشاءاللہ بسم اللہ کرم لو بھائی کرم لقد فرمائے ماشاءاللہ